عقوبت خانے میں حج پر تقریر بادامی باغ کے عقوبت خانے میں اور بھی بہت سارے قابل ذکر واقعات پیش آئے جن میں سے چند ایک حاضر خدمت ہیں دھوپ کا نظارہ اور لا شریک الگ کی تشریح انڈین آرمی کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اس عقوبت خانے کا سیکیورٹی انچارج تھا ہمیں اس کا مکمل نام تو معلوم نہیں ہو سکا البتہ وہ اپنا مخفف نام کرنل ڈاگر بتاتا تھا لیکن ہمارے ساتھی اسے کرنل ڈنگر کہا کرتے تھے چھوٹا قد نحیف جسم سامنا رنگ بے روب شخصیت مگر بے حد باتونی طبیعت اسے اپنی پتلی کمر اور منظم طبیعت پر فخر تھا عام حالات میں بھی فوجی چال چلتا تھا اکثر وردی میں اور کبھی کبھار سادہ کپڑوں میں بھی آتا تھا ہمارے سیلوں کے سامنے آ کر حال پوچھنا تفصیلی گفتگو کرنا اور اپنے واقعات سنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا فطری طور پر بزدل اور مسلحت پسند معلوم ہوتا تھا وہ اپنے دل کے بغض کو چھپانے کا بخوبی ملکہ رکھتا تھا ایک دو بار اس کے ساتھ مجاہدین کی جھڑپ بھی ہو گئی مگر وہ اسے ضبط کر گیا وہ ذہن سازی کا ماہر تھا اور کشمیری مجاہدین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا تھا لیکن اسے بارہ مہمان مجاہدین کے سامنے اپنی پسپائی کا اعتراف کرنا پڑا یعنی وہ مان گیا کہ ان دیوانوں کا ذہن بدلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ اسلام کی بہت ساری باتوں کا مترف تھا بقول اس کے اس نے ایک ماہ کے روزے رکھے جس کا اسے خوب جسمانی فائدہ ہوا اور وہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا تھا بقول اس کے یہ بہت اعلیٰ درجے کی ورزش ہے ایک بار تو اس نے ہمیں نماز پڑھ کر بھی دکھائی وہ عام مسلمانوں کی بنسبت زیادہ بہتر انداز سے رکوع اور سجدہ کر رہا تھا اس کی یہ ادائیں دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہندو واقعی بہت پیچیدہ کافر ہے اس کے مکر سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہندو کو اپنے مفاد کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے مفاد کی خاطر وہ سب کچھ کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے اہل توحید کے ساتھ اس کی نفرت اور بغض پکا ہے لیکن مفاد کی خاطر وہ مسلمانوں کے آگے جھکنے سے بھی دریگ نہیں کرتا کرنل ڈاگر ہمیں سیکولر بننے کی لمبی دعوت دیتا تھا جب کہ ہم اسے مسلمان ہونے کی بھرپور دعوت دیتے تھے ایک دن وہ تنگ آ گیا اور کہنے لگا بتاؤ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں بندہ نے مفصل مگر آسان تقریر کر ڈالی اگلے دن وہ ذرا جلدی آ گیا اور کہنے لگا مبارک ہو ہم مسلمان ہو چکے ہیں اس کی یہ ناقابل یقین بات سن کر ہم سب خوش ہو کر اسے مبارک بادیں دینے لگے اس نے کہا ہم نے گھر جا کر بہت سوچا اور آپ کی دعوت پر غور کیا تب ہمارے دل نے کہا اسلام لانے میں کیا نقصان ہے ہم پہلے ہی بہت سارے بھگوانوں کو مانتے ہیں اگر دو مزید بھگوانوں کو مان لیں گے تو کیا نقصان ہوگا چنانچہ ہم اللہ جلا جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آج سے ماننے لگے ہیں مبارک ہو ہم مسلمان ہو چکے ہیں اس کی یہ بات سن کر ہماری خوشی کافور ہو گئی اور ہم نے پھر مغزماری کر کے اسے بھی اور ہی کا فرق سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا تب ہمیں احساس ہوا کہ اسلام کے کلمے کا آغاز لا کی تلوار سے کیوں ہے جب تک گندگی اور غلازت صاف نہ ہو اس پر خوشبو چھڑکنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک غیر اللہ کی گندگی دل سے نہ نکلے اس وقت اللہ تعالیٰ کو ماننا نہ ماننے سے بدتر ہے اسی لیے مشرق کافر سے زیادہ بدتر ہے کافر انکار کرتا ہے جب کہ مشرق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے توہین انکار سے زیادہ بڑا گناہ ہے سات ماہ تک کرنل ڈاگر کے ساتھ ہمارے مناظرے چلتے رہے نہ وہ ہمیں بدل سکا اور نہ ہم اسے بدل سکے وہ انڈیا کا عاشق تھا اس کی ضد نے ہمیں پاکستان کی ہر چیز کا عاشق بنا دیا یہاں تک کہ ایک بار اس نے ہمیں ایک پرانا اخبار لا کر دیا اس میں انڈیا کے وزیر اعظم نرسمہ راؤ اور پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تصویریں تھیں اس نے کوئی طنز کی تو ہم نے کہا جناب غور سے تصویریں دیکھیں ایک طرف ایک ملکہ نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف ایک بھنگی اس نے بے ساختہ تصویریں دیکھیں تو ایک دم شرمندہ ہو گیا اور موضوع بدل کر گفتگو کرنے لگا حالانکہ ہم نہ تو تصویروں کے قائل تھے اور نہ بے نظیر کے لیکن مشرق کی جد نے معاملے کو تعصب تک پہنچا دیا پھر چونکہ معاملہ عدل و انصاف کا نہیں ایک نفسیاتی جنگ کا تھا وہ ہمارا حوصلہ ہر پہلو سے گرانا چاہتا تھا اور ہم ہر پہلو سے اسے یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جیل میں آ کر بھی الحمد ہم زندہ ہیں اس حکومت خانے میں اخبار ریڈیو وغیرہ پر پابندی تھی کرنل ڈاگر ہمیں اکثر حوصلہ شکن خبریں سناتا تھا تاکہ ماحول کی تنگی اور تاریکی کے ساتھ یہ وحشتناک خبریں ہمارے اندر کے جذبات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں لیکن اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی حکومت خانے میں ڈیڑھ سو سے زائد کشمیری مجاہد بند ہیں ان کشمیری مجاہدین کی ہفتے میں ایک بار ملاقات آتی تھی اس ملاقات کے ذریعے جہاں ایک طرف ہمارے پاس کشمیر کے سیب اور دیگر تحفے پہنچتے تھے وہاں باہر کی تازہ اور حوصلہ بخش خبریں بھی پہنچ جایا کرتی تھیں ظاہری طور پر ہماری اور کشمیری مجاہدین کی باہمی ملاقات بند تھی لیکن انڈیا کی کرپشن زدہ فوج کے ہوتے ہوئے کوئی کام ناممکن نہیں تھا اور تو اور گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد میدان میں برسر پیکار مجاہدین کے خطوط تک موصول ہونا شروع ہو گئے تھے ان حالات میں کرنل ڈاگر کی تقریریں ہمارے لیے بے معنی تھیں وہ ہمیں چند بری خبریں سناتا تھا جب کہ ہم ہر ہفتے ڈھیروں اچھی خبریں سن لیا کرتے تھے کرنل ڈاگر ظاہری طور پر ہماری رہائی کا متمنی نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جلد چھوٹ کر اپنے گھروں کو جائیں اس کی یہ بات مجاہدین کے دلوں میں اس کی ہمدردی پیدا کرتی تھی کیونکہ قید میں جو شخص بھی آزادی کی باتیں کرتا ہے وہی قیدی کو اچھا لگتا ہے یہ نفسیاتی حربہ وکیل حضرات خوب استعمال کرتے ہیں اور پھانسی کے فندے تک وہ ہر قیدی کو یہی یقین دلاتے ہیں کہ بس اب تو منٹوں میں آزادی ملنے والی ہے ہم نے تہاڑ جیل میں منٹوں میں ملنے والی آزادی کے انتظار میں بیس بیس سال سے بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے کرنل ڈاگر حکومتی پالیسیوں کا عذر کر کے ہماری آزادی کی تمنا کرتا تھا اور بہت سارے قیدیوں کے دل جیت لیتا تھا لیکن اچانک مجاہدین نے کچھ غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کر کے بعض قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا اس دن کرنل ڈاگر بے حد غمگین تھا اور باوجود کوشش کے اپنے غم کو چھپا نہیں پا رہا تھا اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری آزادی کے لیے فکر مند رہنے والا یہ مشرق کرنل اپنے دل میں ہمارے لیے کس قدر بغض رکھتا ہے کرنل کے وہ دن بہت صدمے میں گزرے لیکن جب دو برطانوی باشندے بغیر کسی عوض کے رہا ہو گئے اور ہماری آزادی کا خطرہ ٹل گیا تو کرنل کی جان میں جان آئی اور وہ پہلے کی طرح دوبارہ ہمارے سیلوں پر آ کر چہکنے لگا کرنل ڈاکر مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر حاضری کا بہت قائل تھا وہ چھٹی پر اپنے گھر حیدرآباد دکن جانے سے پہلے کہا کرتا تھا ہم آپ کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے البتہ آپ لوگوں کی طرف سے کسی مزار پر ایک آدھ دیا جلا سکتے ہیں یا ایک دو روپے کی پرشاد نیاز دے سکتے ہیں ہم اس موضوع پر خاموش رہتے تھے اور اسے ہماری خاموشی پر بے حد حیرت ہوتی تھی وہ سمجھتا تھا کہ مزاروں پر نیاز چڑھانے کا نام سن کر یہ بہت خوش ہوں گے لیکن ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار نہ پا کر وہ پریشان ہو جاتا تھا بقول اس کے ماضی میں اس کی بعض اہم حاجتیں مزاروں پر نیاز چڑھانے سے پوری ہو چکی ہیں اور اب بھی اپنی بعض حاجتیں مزاروں پر پیش کرنے کے بعد ان کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے وہ مجاہدین کو جب اکثر اوقات نماز اور تلاوت میں مشغول دیکھتا تو کبھی کبھار ان کی عقیدت میں گرفتار ہو جاتا تھا ایک بار اس نے مجاہدین کو دودھ میں سوئیاں ڈال کر کھلائیں یہ نوازش دیکھ کر سب مجاہدین حیران رہ گئے کیونکہ اس عقوبت خانے کا کھانا بہت بے حال ہوتا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ان بارہ مہمان مجاہدین کو یہ کھانا کھلاؤں گا میری وہ حاجت پوری ہو چکی ہے چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو یہ میٹھا کھلایا ہے اس کی بات سن کر سارے ساتھی ابکائیاں لینے لگے کہ معلوم نہیں اس نے کس کے نام کی نظر مانی تھی اور یہ کھانا معلوم نہیں جائز بھی تھا یا نہیں حالانکہ مجبوری بے بسی اور ناواقفیت وغیرہ جیسے عذر موجود تھے مگر آپس میں بحث چلتی رہی اور مذاکرہ ہوتا رہا دراصل اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سلاخوں کے پیچھے آنے والے چند میٹھے لکموں کی خاطر اپنی آخرت بگاڑنے کے حق میں نہیں تھے کرنل ڈاگر اکثر اوقات اپنی فراخ دلی دکھانے کے لیے مجاہدین سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی تنگی یا شکایت تو نہیں ہے مجاہدین جانتے تھے کہ یہ سوال یا تو رسمی ہے یا کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ اس لیے خاموش رہتے تھے ایک بار اس نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں ان تاریخ سیلو میں کئی ماہ گزر چکے ہیں موسم سخت جاڑے کا ہے اور ہم نے ابھی تک سورج کو نہیں دیکھا اور نہ اس کی حرارت سے لطف اندوز ہوئے ہیں اگر ہمیں چند منٹوں کے لیے ہی صحیح دھوپ میں نکالا جائے تو برفانی موسم کی وجہ سے ہمارے کمزور پڑے جسموں کو کچھ راحت مل جائے گی کرنل ڈاگر سے بعض ساتھیوں کی یہ فرمائش مناسب نہیں تھی کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں ایک مشرق سے نہیں لیکن ساتھی تنگ و تاریخ سیلوں اور سرد موسم سے بہت پریشان تھے ان کے بعض اعضاء صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے تھے اکثر کی آنکھیں اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھیں اور پھر روز روز کا تشدد زخموں پر نمک کا کام کرتا تھا ادھر کرنل ڈاگر روزانہ سینہ پھیلا کر کوئی فرمائش پوچھتا تھا چنانچہ بعض ساتھیوں نے یہ فرمائش کر ڈالی کرنل ڈاگر سوچ میں پڑ گیا اور خاموشی سے چلا گیا اگلے دن آیا تو کہنے لگا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر غور چل رہا ہے یہ غور ایک ماہ سے زائد عرصہ تک جاری رہا اسی اسنا میں عید الاضحیٰ کا دن آ پہنچا کرنل ڈاگر نے اس دن ہمیں پہلی بار باہر نکالنے کا حکم دیا انڈین آرمی کے سپاہی ہمیں سیلوں سے نکال کر ہماری قمیضیں ہمارے منہ پر ڈال کر رکوع کی حالت میں چلاتے ہوئے ہمیں سیلوں سے باہر نکال کر سلاخوں کی آئینی باڑ کے قریب لے گئے یہاں چہروں سے کپڑا ہٹا کر ہمیں زمین پر بٹھا دیا گیا چاروں طرف بہت سخت پہرا تھا اور انڈین سپاہی ہاتھوں میں تیار اسلحہ لیے کافی سراسیمہ دکھائی دے رہے تھے کرنل ڈاگر کے بقول اس نے ایک بہت بڑا رسک ہماری خاطر لیا تھا حالانکہ ہم حکومت خانے کی چار دیواری اور باڑھ کے اندر ہی تھے چاروں طرف فوجی چھاونی اور مسلح پیرا تھا اس سب کے باوجود کرنل ڈاگر سمیت تمام فوجیوں کے چہروں پر خوف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے اس دن اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی ہمارے بدن اتنے عرصے کے بعد دھوپ کی حرارت پا کر عجیب کیفیت محسوس کر رہے تھے سر سے لے کر پاؤں تک سرور کی ایک کیفیت بجلی کی طرح جسم میں دوڑ رہی تھی جسم خوش تھا لیکن آنکھیں چندھیا رہی تھیں ہم سارے اپنے گرد موجود فوجیوں سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت کا سرور اٹھا رہے تھے سری نگر میں سردی بہت سخت پڑتی ہے اور کئی کئی دن تک بھاری برف باری ہوتی رہتی ہے کشمیری لوگ ہڈیوں کا گودا جمانے والی اس سردی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں انگیٹھی کانگڑی نون چائے فرن موٹے گدے بھاری بھرکم لحاف اونی زیر جامے دراز گرم ٹوپیاں سموار اور بھی بہت کچھ اس کے باوجود سردی سے اف اف کرتے ہیں اور بعض اوقات گرم علاقوں میں جا بستے ہیں ہم کئی ماہ سے اسی ٹھنڈے سری نگر میں تھے اور ہمارے پاس مذکورہ بالا انتظامات میں سے کچھ بھی نہیں تھا ٹھنڈے بستر اور پرانے کالے کمبل سردی سے بچنے کے لیے ناکافی تھے اس لیے آج کی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی اور ہمیں یاد دلا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس مفت نعمت کا تم نے کبھی شکر تک ادا نہیں کیا تھا اب کچھ عرصہ یہ نعمت چھن گئی تو تمہیں معلوم ہوا کہ اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے سورج نہایت آزادی کے ساتھ مسکرا مسکرا کر اپنی شعائیں بکھیر رہا تھا یہ سورج ایک اللہ تعالیٰ کا سچا غلام بنا تو ہر کسی کی غلامی سے بچ گیا وہ ہم غلاموں کو آزادی کا راستہ بتا رہا تھا یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور غلامی میں مسلمان کے لیے آزادی کی نوید ہے ہم سارے خاموشی کے ساتھ سورج کی شعاؤں میں کھوئے ہوئے تھے اچانک کنل ڈاگر نے مجھے کہا مولانا آج آپ لوگوں کی عید ہے سنا ہے مسلمان اس میں حج کے لیے جاتے ہیں آپ اس موضوع پر تقریر کریں میں اس کی فرمائش پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بیان شروع کر دیا عید حج اور بیت اللہ کا تذکرہ شروع ہوا تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسوں تیرنے لگے میں نے بیان کے دوران بتایا کہ حاجی عاشقوں جیسا فقیرانہ لباس پہن کر دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف دیوانہ وار دوڑتا ہے اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے حجر اسود کے بوسے بھرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور ہر گھڑی یہ تلبیہ پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پھر میں نے تفصیل سے اس تلبیہ کا ترجمہ کیا اور خاص طور سے لا شریک الگ کے لفظ کی خوب تشریح کی وفاداری کبھی بھی شرک کو برداشت نہیں کرتی کوئی شخص اپنی بیوی میں شریک کو برداشت نہیں کرتا مگر افسوس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے میں پونے زور کے ساتھ شرک کی نفی کر رہا تھا اور اس کے عقلی و نقلی نقصانات بتا رہا تھا اور مشرق کرنل ڈاگر نہایت غور کے ساتھ مبوط ہو کر سن رہا تھا میں نے زندگی میں بہت بیانات کیے مگر اس بیان کی کیفیت ہی الگ تھی مشرقوں کی جیل بلکہ عقوبت خانہ مشرقوں کا مسلح پہرا مشرق افسر کی موجودگی اور توحید کے حق میں اور شرک کے خلاف بیان میں نے دیکھا کہ کرنل ڈاگر کی آنکھیں بھی بھیگ رہی ہیں مجھے یوں لگا کہ بات کا اثر اس کے دل پر ہوا ہے میں نے بیان ختم کر دیا اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا ساتھیوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے کرنل ڈاگر نے کہا کہ آپ کے پاس ذہن سادی کا زبردست ملکہ ہے ہم آئندہ بھی آپ سے بیانات کروایا کریں گے چند منٹ دھوپ میں مزید بیٹھنے کے بعد ہمیں صاب کا حالت میں دوبارہ اپنے تاریخ سیلوں میں بند کر دیا گیا